عبد الرحمن بن حرمس الاعرج بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبداللہ بن عباس نے عبد الرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کا نگاہ ان سے کر دیا اور دونوں نے اس نکاح کو حق میں ٹھہرایا تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہ ان کے مابین تفریق کرا دے انہوں نے اپنے خط میں کہا کہ یہی وہ شغار ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار پچہتر